محبت اور خوف مجھ سے بارہا ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ انسان کے لیے اچھے اعمال کا محرک کیا ہونا چاہیے اللہ کا خوف یا اللہ کی محبت میں اس بات کا ہمیشہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جو کہ قرآن مجید ہی کی عملی شکل ہے اس کی روشنی میں یہ جواب دیتا ہوں کہ دونوں ہی ضروری ہیں خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہر موقع بے موقع اللہ سے ڈرایا جاتا رہے یا ہمہ وقت محبت اور شوق کی بات کر کے خوف خدا سے لوگوں کو بے نیاز کر دیا جائے قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ بندوں کا رب سے تعلق دونوں پہلوؤں سے ہونا چاہیے چنانچہ جگہ جگہ قرآن مجید میں خوف اور تما کے ساتھ اسے پکارو جیسی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر یعنی خوشخبری دینے والا اور نذیر یعنی خبردار کرنے والا قرار دیا گیا ہے جنت کے ذکر سے بھی قرآن مجید بھرا ہوا ہے اور جہنم کے عذابوں کا ذکر بھی کم نہیں ہے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت بھی اہل ایمان کا وصف بیان ہوا ہے اور بن دیکھے ڈرتے رہنے والے بھی ان کی صفت بیان ہوئی ہے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان پر زندگی میں دونوں طرح کے لمحات آتے ہیں اسے نیکیوں کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات بھی جنم لیتے ہیں ساتھ میں غفلت و فراموشی کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے شہوت اور غضب بھی انسان پر سوار ہوتے ہیں پہلی صورت میں بشارت اور رحمت کی نوید اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور دوسری صورت میں نار جہنم کے شعلے اسے واپس راہ راست پر لاتے ہیں چنانچہ قرآن مجید کے بیانات نفسیات انسان کا مکمل جواب ہیں خرابی اصل میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی مسلح قرآن مجید کو معیار بنانے کے بجائے اپنے ذوق طبیعت اور مزاج کو بنیاد بنا کر دین کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا مزاج شدت پسند ہو تو وہ لوگوں کی ہر غلطی کا ذکر سنتے ہی اپنی زبان سے نعرے جہنم کے شعلے برسانا شروع کر دیتا ہے وہ چھٹانگ پھر غلطی کو اٹھاتا ہے اور منو وزنی جرائم سے متعلق سزا سنا دیتا ہے وہ صدے ذریعہ کی نوعیت کے حکم کو لیتا ہے اور اسے ایسے پیش کرتا ہے گویا اسے چھوڑا تو انسان دین کے دائرے سے باہر نکل جائے گا مزاج سہولت پسند ہو تو غفلت و معصیت کی ہر قسم پر بھی اللہ معاف کرنے والا کہہ کر ایسے رعایت دی جاتی ہے کہ توبہ اور اصلاح کا کوئی خیال ذہن میں نہیں آتا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے فضائل ایسے سنائے جاتے ہیں کہ انسان عمل صالح کی تمام اقسام سے خود کو فارغ سمجھتا ہے بندوں کے حقوق کی ایسی دعائی دی جاتی ہے کہ نماز روزہ دین سے خارج محسوس ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسری انتہا ہے اور پہلی کی طرح ہی غیر مطلوب ہے بندہ مومن خوف و امید دونوں میں جیتا ہے اس کی امید ایسی ہوتی ہے کہ اگر کائنات میں صرف ایک شخص کی معافی کی گنجائش ہو تو اللہ کی رحمت سے وہ خود ہی کو اس کا حقدار سمجھتا ہے اور خوف ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی شخص کے جہنم رسید ہونے کا اعلان کر دیا جائے تو وہ ڈرتا ہے کہ یہ شخص کہیں وہی نہ ہو تاہم عملی طور پر اس میں سب سے اچھی راہ یہ ہے کہ انسان ہر عمل کرنے سے پہلے خوف و اندیشے میں جیے اور پوری قوت سے بہترین عمل کرنے کی کوشش کرے جب بہترین کوشش کر لے تو اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اس سے بڑھ کر عالی ظرف اور رحم دل ہستی کوئی نہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بدلہ پہاڑ کے برابر دینے والا ہے یہ امید اور اندیشہ اور خوف و رجا ایمان میں وہ حسن پیدا کرتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اختلاف رائے کے آداب اس دنیا میں انسان ایمان و فکر کے جس امتحان میں ہے اس میں لوگوں میں اکثر اختلاف رائے رونما ہو جاتا ہے یہ اختلاف ہر مذہبی اور غیر مذہبی معاملے میں ہوتا ہے ایسے میں چند آداب ہیں جن کا ابتدائی شعور بھی ہمارے ہاں لوگوں کو نہیں ہے جس کے نتیجے میں لوگ سنگین نوعیت کے اخلاقی جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ اختلاف رائے کے وقت فوراً سے پیشتر کسی بھی شخص کی نیت عمل کے محرکات ایمان اخلاص اور قلبی کیفیات کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ جو بھی ہو یہ اخلاقی اعتبار سے بدترین جرم ہے اس کی سنگینی کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر یہ وعید کی ہے کہ کسی شخص نے اپنے بھائی پر کفر کا الزام لگایا تو یا تو وہ اپنی بات میں ٹھیک ہے ورنہ جھوٹا ہونے کی شکل میں اس کا اپنا ایمان سلب کر لیا جائے گا ظاہر ہے کہ اس معاملے میں کسی کو الفاظ سے کافر کہنا ہی شامل نہیں کسی بھی ایسے کام کی نسبت کرنا جو کوئی کافر ہی کر سکتا ہے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن ایسے ہی سنگین نتائج پیدا کر دے گا بدقسمتی سے یہ ہمارا عام رویہ ہے کہ فرقہ ورانہ اختلاف میں ہم اطمینان سے لوگوں کو کافر کہتے ہیں فکری و علمی اختلاف کی شکل میں کسی بھی شخص کو اطمینان کے ساتھ دشمنوں کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ کفر کے الزام کی دوسری شکل ہے ہم کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اعمال کے محرکات قلبی کیفیات اور نیت کو اس طرح زیر بحث لاتے ہیں کہ گویا ہم پیغمبر ہیں اور اللہ تعالی ہمیں وہی کر کے بتا رہے ہیں کہ کسی نے کوئی کام کیوں کیا ہے ان میں سے ہر رویہ روز قیامت ذلت و جہنم کی جس آگ میں ہمیں دھکیلے گا اس کا ہلکا سا اندازہ بھی کسی کو ہو جائے تو ساری زندگی وہ لکھنا اور بولنا چھوڑ دے اختلاف رائے میں ایک دوسری خرابی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس مفروضے سے بات شروع کرتے ہیں کہ ہم آخری درجے کے حق پر کھڑے ہیں اور سامنے والا باطل ہے جس طرح کسی کے دل کا حال صرف اللہ جان سکتا ہے اسی طرح حق پر صرف اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں باقی لوگ سب انسان ہیں اور ہمیشہ امکان ہوتا ہے کہ خود کو درست سمجھنے کے باوجود وہی غلطی پر ہوں اس لیے اختلاف رائے کی شکل میں اپنی بات دلیل سے بیان کر دینا چاہیے اس سے آگے بڑھ کر کسی سے اختلاف رائے کی شکل میں اس کے خلاف مہم چلانا یا اسے مجبور کرنا کہ ہماری بات صحیح مانو ورنہ اسے بدنام کرنا اسے تان و تشنی اور نفرت کا موضوع بنانا غیر اخلاقی رویے ہیں جس کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی اختلاف رائے میں تیسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگ علم اور تربیت کے بغیر پورے اعتماد سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ادب اور زبان کے اسالیب کو گہرائی میں نہیں سمجھتے اور پورے اعتماد سے کلام کے معنی پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ حذف تخصیص اور ایجاز جیسی باریک باتوں کو نہیں سمجھتے مگر کسی دوسرے کے کلام پر ایسے فیصلہ دیتے ہیں جیسا کہ وہ اس موضوع پر اتھارٹی ہوں بعض اوقات لوگ پوری علمی روایات کی طرف سے گفتگو کرتے ہیں اسلاف کے موقف کی ترجمانی کرتے ہیں اور حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ علم کی روایت اور اسلاف کا نقطۂ نظر ان کے خلاف ہے یہ چیزیں جس شخص میں ہوں اسے نہ کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے نہ وہ کبھی اپنی غلطی مان سکتا ہے البتہ دوسرے پر پورے اعتماد سے فیصلے ضرور دے سکتا ہے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کبھی دیانتداری سے دوسرے کا نقطۂ نظر سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہمارا اصل مسئلہ اپنی انانیت کا جھنڈا گاڑنا ہوتا ہے سامنے والا لاکھ کہے کہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا جو آپ بیان کر رہے ہیں مگر معاملہ بات سمجھنے سمجھانے کا نہیں بلکہ فتح و شکست کا ہوتا ہے یا کسی کو بدنام کرنا مقصود ہوتا ہے اس لیے بارہا ایک غلط بات کسی کی طرف ٹھونسی جاتی ہے اور پھر اس کی بنیاد پر کسی کے غلط اور صحیح ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ سب چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو بدتہذیبی غیر شائستگی الزام و بہتان جیسی چیزیں خود بخود کلام کا حصہ بن جاتی ہیں یہ سب اپنی ذات میں خود ایک منفی عمل ہے جو دوسرے کو تو کم مگر ناقد کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس لیے اختلاف اور تنقید کا درست طریقہ یہ ہے کہ دیانتداری سے کسی شخص کی پوری بات اور نقطۂ نظر کو سمجھا جائے اعتراض کرنے سے پہلے سوال کر کے بات کو سمجھنے کا عمل کیا جائے معاملہ علمی ہے تو اعتراض اٹھانے سے پہلے اس موضوع پر نمایاں اہل علم کا نقطۂ نظر سمجھا جائے تاکہ ہمارا اعتراض کہیں ہماری جہالت کا آئینہ دار نہ بن جائے متعلقہ شخص موجود ہو تو اس سے اس کی بات کا مطلب سمجھ لیا جائے اگر وہ کوئی وضاحت دے تو قبول کر لی جائے اور اگر اس کی بات ہمارے نزدیک قابل قبول نہ ہو تب بھی اسے اپنی رائے رکھنے کا حق دیا جائے تنقید کرنی ہو تو فرد یا گروہ کے بجائے نقطۂ نظر پر کی جائے اس میں بھی لب و لہجہ شائستہ رکھا جائے کسی فرد یا گروہ کو بدنام کرنے کے بجائے اس کے حوالے سے وہی بات کہی جائے اور اسی طرح کہی جائے جس طرح وہ خود بیان کرتا ہو جب اختلاف اس طرح کیا جائے گا تو کبھی فساد میں نہیں بدلے گا بلکہ علم کی روایت میں ترقی ہوگی معاشرے میں نئے خیالات کا فروغ ہوگا باہمی محبت اور رواداری معاشرے میں امن و خیر خواہی کا ماحول فروغ پائے گا یہ نہیں ہوگا تو سماج میں نفرت اور بد امنی کا ماحول فروغ پاتا رہے گا لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے اور کافر قرار دیتے رہیں گے اس سارے ماحول میں علم اور دعوت دین دونوں کی موت واقع ہو جائے گی انسانی پولوشن جدید تمدن کا ایک بہت بڑا مسئلہ پولیوشن ہے یہ مسئلہ صنعتی انقلاب کے بعد پیدا ہوا ہے جب انسان کی بنائی ہوئی مشینوں سے نکلنے والا دھواں اور مختلف قسم کے کیمیکل وغیرہ نے ہوا مٹی اور پانی کو مختلف قسم کی آلودگیوں یا پولیوشن سے بھر دیا ہے یہ آلودگیاں انسانی صحت اور ماحول دونوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکی ہیں اس خطرے پر قابو نہ پایا گیا تو اس کرے عرض پر انسان کا مستقبل بہت تاریخ ہو جائے گا چنانچہ دنیا بھر میں آلودگیوں کو کم کرنے اور قابو میں رکھنے کے لیے شعور سازی اور قانون سازی کی جا رہی ہے انسانی معاشروں کے لیے آلودگی کی ایک اور قسم بھی شدید نقصان کا باعث ہے یہ آلودگی خارج کے بجائے انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ آلودگی منفی انداز فکر سے پیدا ہوتی ہے اور انسان کے اندر نفرت اور مایوسی کی شکل میں اپنا ظہور کرتی ہے مایوسی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ انسان سے عمل کا جذبہ چھین لیتی ہے وہ اسے خود غرض اور مفاد پرست بنا دیتی ہے ایسا شخص دن کی روشنی میں کھڑا ہو کر اندھیرا دیکھتا ساحل سمندر پر گھٹن محسوس کرتا اور دریا کے کنارے پیاس سے تڑپتا رہتا ہے جبکہ نفرت انسان سے ہمدردی خیر خواہی نرمی اور رحم دلی جیسی اعلیٰ صفات چھین لیتی ہے نفرت کا مریض آگ اگلتا فساد پھیلاتا عداوت اور جھگڑے میں اپنی توانائیاں خرچ کرتا اور نتیجتاً معاشرے کو ظلم و فساد سے بھر دیتا ہے انسان کی زندگی امید اور محبت کی آکسیجن پر منحصر ہے نفرت اور مایوسی کے مریض ان دونوں سے محروم ہوتے اور دوسروں کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ خود پولوشن کا شکار ہوتے ہیں اور صحافت دانشوری اور مذہب کے نام پر معاشرے میں بھی اسی پولوشن کو پھیلاتے ہیں ایسے لوگوں کی باتوں پر توجہ دینے کا نتیجہ نفسیاتی مریض بننے کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا معرفت کیا ہوتی ہے معرفت کیا ہوتی ہے آج عارف کی مجلس میں گفتگو کا آغاز ایک صاحب کے سوال سے ہوا تھا جواب میں عارف کی دل پذیر آواز بلند ہوئی معرفت علم کا کمال ہے علم کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو اضطراب شک سوال تردید اور تصیح کی منازل سے گزرتا ہے پھر علم احساس کی وادی میں قدم رکھتا ہے اور آخرکار یقین کے اس پڑاؤ پر ڈیرا ڈالتا ہے جسے معرفت کہتے ہیں کسی مثال سے سمجھائیں یہ کہتے ہوئے ان صاحب کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا اللہ تعالیٰ کی صفت الوحاب کا مطلب کیا ہے عارف کے سوال پر جواب آیا دینے والا عطا کرنے والا درست فرمایا آپ نے یہ علم ہے مگر جس وقت یہ علم اس احساس میں ڈھل جائے کہ پروردگار میری ہر ضرورت کی چیز دے سکتا ہے اس یقین میں ڈھل جائے کہ اس لمحے بھی میرا رب اپنا عطا دراز کیے کسی خالی جھولی کا منتظر ہے کیوں نہ میں ہی اپنی جھولی پھیلائے اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور اس کے بعد آپ کا وجود سراپا دعا بن جائے تو پھر یہ علم معرفت میں تبدیل ہو گیا اس لمحے میں آپ کے دل کی آنکھیں آپ کو یہ منظر دکھا دیں گی کہ ہر سوالی جھولی بھر کر چلا گیا سخی داتا کے خزانے ختم نہیں ہوئے مانگنے والے ختم ہو گئے مگر وہ ابھی بھی پکارے جا رہا ہے کہ ہے کوئی سوالی یہ پکار سن کر آپ کو حوصلہ ہوا اور آپ بھی دستے طلب دراز کیے دربار اقدس میں آ گئے اس نے آپ پر نگاہ تبسم فرمائی اور خالی جھولی بھر دی بس یہی احساس معرفت ہے یہی یقین معرفت ہے عارف کی صدا تھم گئی معرفت کا ایک اور دریچہ سننے والوں پر کھول گئی ذرہ اور خلا اگر کبھی آپ کا جانا شہر کی روشنیوں سے پاک کسی صحرائی یا پہاڑی علاقے میں ہوا ہو تو رات کی تاریکی میں آپ نے آسمان کے ہر گوشے کو تاروں سے پٹا ہوا دیکھا ہوگا مگر حقیقت یہ ہے کہ بظاہر ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ان تاروں کے درمیان کھربوں میل کا خلا پایا جاتا ہے اس بات کو یوں سمجھیں کہ سورج کا زمین سے فاصلہ تقریباً نو کروڑ میل ہے جبکہ سورج کے بعد جو قریب ترین ستارہ پایا جاتا ہے وہ تقریباً ڈھائی سو کھرب میل کے فاصلے پر ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کائنات میں ستاروں کی حیثیت ذروں کی سی ہے اور ان کے درمیان موجود فاصلہ اور خلا ہمارے تصور اور گمان سے کتنا زیادہ ہے یہ عالم اکبر کا معاملہ تھا جبکہ عالم اصغر کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ایک زمانے تک ایٹم کو سب سے چھوٹی چیز اور مادے کو بنیادی اکائی سمجھا جاتا تھا تاہم اس کے بعد سائنس کی ترقی نے یہ بتایا کہ ایٹم متعدد چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتا ہے پہلے الیکٹران نیوٹران اور پروٹون کی نشاندہی ہوئی اور بعد میں کئی اور ذرات سامنے آئے ایٹم اور یہ تمام ذرات اتنے چھوٹے ہیں کہ سر کی آنکھ سے دیکھنا تو دور کی بات ہے تصور کی آنکھ سے بھی ان کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے تاہم بطور مثال اگر ہائیڈروجن کو لیا جائے جو کہ کائنات میں سب سے زیادہ پایا جانے والا عنصر ہے تو اندازہ کیجئے کہ سوئی کی نوک پر ہائیڈروجن کے تقریباً پچاس کھرب ایٹم سما سکتے ہیں اب تصور کیجئے کہ اجرام فلکی کے بیچ میں کھربوں و میل کا جو خلا پایا جاتا ہے اس کو سوئی کی نوک پر سما جانے والے پچاس کھرب ایٹم بھرنا شروع کر دیں تو ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی پھر جیسا کہ بیان ہوا کہ خود ایٹم بھی بنیادی ذرہ نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بہت سے ذرات پر مشتمل ہے اس کے مرکز میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پائے جانے والے ذرات نیوٹران اور پروٹون کو ابتدائی سائنس کا ہر طالب علم جانتا ہے جبکہ نیوکلیس کے ارد گرد الیکٹران گردش کر رہے ہوتے ہیں ایٹم کے سائز سے مراد مرکزی نیوکلیس اور ارد گرد موجود الیکٹران کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے نیوکلیس اور الیکٹران کے بیچ کا تمام تر علاقہ خلا پر مشتمل ہوتا ہے اگر ایٹم کو ایک فٹ بال کے میدان کے برابر تصور کر لیا جائے تو وسط میں ایک انگور کے برابر نیوکلیس ہوگا اور میدان کی باؤنڈری لائن پر سوئی کی نوک جتنے چھوٹے الیکٹران ہوں گے جبکہ بیچ میں پوری جگہ خالی پڑی ہوتی ہے اس کا سادہ ترین مطلب یہ ہے کہ وہ مادہ جو جگہ گھیرنے والے ایٹم سے مل کر بنتا ہے بیشتر خلا ہی ہوتا ہے اس خلا کو بھرنے کے لیے پہلے الیکٹران کو ایٹم کا فٹ بال کے میدان جتنا علاقہ بھرنا ہوگا پھر کہیں جا کر یہ ایٹم کائنات کو بھریں گے یوں ایٹم کو بھرنے والے الیکٹران کی تعداد اور پھر کائنات کو بھرنے والے ایٹم کی تعداد ہر شمار اور اندازے سے باہر ہے یہ ساری تفصیل بیان کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کو سمجھانا ہے ایک روایت کے مطابق جب آپ رکو سے کھڑے ہوتے تو ربنا ولک الحمد حمد اے ہمارے مالک حمد تیرے لیے ہی ہے کہتے اور پھر فرماتے تیری حمد آسمانوں اور زمین بھر کے ہو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھر کے اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھر کر تیری حمد ہو سنن ابو داود رقم سات سو ساٹھ یہ دعا آج کی جدید سائنس کا علم رکھنے والا کوئی شخص جب اس علم کے ساتھ پڑھے گا جو اوپر بیان ہوا ہے تو اسے اندازہ ہوگا کہ زمین بھر کا مطلب دراصل ہے کیا پھر وہ اگر یہ بھی جانتا ہے کہ کائنات لامحدود طور پر بڑی ہے جس میں مادہ بہت کم اور بیشتر خلا پایا جاتا ہے تو وہ اس خلا کے بھرنے کے تصور سے لرز اٹھے گا اسے احساس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل کس خوبی سے یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت کس قسم کی حمد کے حقدار ہیں سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی حمد کسی گنتی اور کسی تصور میں نہیں آ سکتی ہاں اس کا قریب ترین اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے الیکٹران نیوٹران اور پروٹون اور انہی جیسے چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنائی ہے یہ اپنی گردش میں اللہ کی حمد کرتے ہیں مگر ان ذرات میں اور ان سے بننے والے اجرام فلکی کے بیچ میں لامتناہی خلا چھوڑ دیا گیا ہے یہ خلا بے مقصد نہیں چھوڑا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی مومن ایسے ہی اللہ کی حمد کرتا ہے جیسے اوپر بیان ہوا تو اس لمحے کائنات میں موجود تمام ذرات بڑھتے ہیں اور ہر خلا کو اللہ کی حمد سے بھر دیتے ہیں یہی وہ حمد ہے جو در حقیقت اللہ کا حق ہے مگر بدقسمتی سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی ایسے حمد کرتے ہیں جیسا کہ اس کی حمد کا حق ہے اول تو لوگوں کو غیر اللہ کی تعریفوں سے فرصت نہیں کبھی اللہ کی حمد کی بھی تو بے معنی رٹے رٹائے اور جذبات اور فہم سے آری کچھ الفاظ کے ساتھ مگر جب کبھی کوئی مومن اپنے آقا کی پیروی میں اس طرح اللہ کی حمد کرتا ہے تو اس لمحے کائنات کے سارے ذرات لامحدود خلا کو بھر کر اللہ کی حمد کرتے ہیں یہ حمد ہر تصور ہر مثال اور ہر تعداد سے بلند ہوتی ہے مگر بدقسمتی سے جو انسان حمد کا یہ لمحہ تخلیق کر سکتا ہے وہی سب سے بڑھ کر اس عظیم موقع سے غافل ہے عالم اور اعتماد ایک عالم اور محقق وہ شخص ہوتا ہے جو علم کی روایت کے تمام پہلوؤں سے واقف ہوتا ہے اور پھر کسی معاملے میں اپنے فہم کے مطابق ایک رائے قائم کرتا ہے عالم کا علم اور تحقیق اسے اس بات کا حقدار بناتے ہیں کہ وہ اپنی بات پورے اعتماد کے ساتھ بیان کرے اور دوسرے اہل علم کی غلطی کو واضح کرے یہ ایک عالم کا حق ہے جو اس سے چھینا نہیں جا سکتا مگر اس سے جو توقع کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ وہ کسی دوسرے کی نیت پر حملہ نہ کرے ان کا تمسخر نہ اڑائے اور اس بات کے لیے تیار رہے کہ اس کی غلطی اگر اس پر واضح کر دی جائے تو وہ اپنی رائے سے رجوع کر لے گا معاملات اگر یوں رہیں تو کبھی تعصب پھیلے گا نہ فرقہ واریت وجود میں آئے گی خرابی اس وقت ہوتی ہے جب وہ لوگ کسی معاشرے میں عالم بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو علم کے صرف ایک پہلو سے واقف ہوتے ہیں انہوں نے اپنے علاوہ کسی اور نقطۂ نظر کو سنجیدگی اور کھلے دل سے پڑھا ہی نہیں ہوتا بلکہ در حقیقت جن بزرگوں کے نام پر وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی علمی وراثت اور استدلال سے بھی واقف نہیں ہوتے ایسے لوگ عملی زندگی میں اتر کر کبھی کسی دوسرے کا نقطۂ نظر نہیں سمجھ سکتے اگر کبھی دوسروں کی بات سننا بھی پڑے تو ہم دردی سے سمجھنا تو دور کی بات ہے وہ سنتے ہوئے بھی بات کا جواب سوچتے رہتے ہیں یہی یک طرفہ علم بلکہ کم ترین علم کے حاملین پھر فروئی اور جزئی اختلاف کی بنیاد پر دوسرے اہل علم کی نیت بلکہ ایمان کا فیصلہ کر دیتے ہیں یہی پہلے اور دوسرے گروہ کا حقیقی فرق ہے پہلا گروہ صاحبان علم کا ہوتا ہے جو علم کی پوری روایت سے واقف ہوتے ہیں دوسرا گروہ علم کی روایت سے تو کیا اپنے بزرگوں کی علمی روایت سے بھی واقف نہیں ہوتا پہلا گروہ اگر پورے اعتماد سے کسی چیز کی تردید کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ان کا علم اور تحقیق ہوتی ہے دوسرا گروہ جب پورے اعتماد سے کسی کی تردید کرتا ہے تو اس کے پیچھے گروہی عصبیت کارفرما ہوتی ہے پہلا گروہ ایک نئی اور مختلف بات کو بھی ہمیشہ توجہ سے سنتا ہے کہ وہ پہلے ہی علم کی روایت میں بہت سی نئی اور مختلف باتوں سے واقف ہوتا ہے دوسرا گروہ ایک نئی اور مختلف بات سنتے ہی متوخش ہو جاتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اپنے نقطہ نظر کے علاوہ کوئی دوسری بات سنی ہی نہیں ہوتی پہلا گروہ بھی گرچہ اپنی رائے کے دفاع کے لیے تیار رہتا ہے مگر جانتا ہے کہ اس کی رائے غلط ہو سکتی ہے جبکہ دوسرا گروہ اپنی رائے کو آخری حق سمجھ کر دفاع کرتا ہے پہلا گروہ انسانی علم اور فہم کی محدودیت کا شکار ہو کر غلطی کر سکتا ہے مگر واضح دلیل آنے پر اپنی رائے سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دوسرا گروہ خود کو نبی اور رسول کے مقام پر سمجھتا ہے اور اپنے فہم کو وہی الہی خیال کر کے کسی ترمیم و تبدیلی کو کفر و ایمان کا مسئلہ بنا دیتا ہے ایک عام آدمی کے سامنے دونوں گروہوں کے لوگ بظاہر دین کے نمائندوں کے طور پر آتے ہیں مگر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دو طرح کے لوگوں میں فرق کرنا سیکھے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لہجے کے اعتماد سے دھوکہ نہ کھائے بلند و بالا داموں سے مروب نہ ہو وہ سوال کرے اور جواب چاہے وہ دریافت کرے اور دلیل مانگے علماء کو انسان سمجھے نبی نہ بنائے اس دنیا میں عالم اور عامی دونوں امتحان میں ہیں عالم کا امتحان یہ ہے کہ علم کے تمام پہلوؤں سے ابتدائی واقفیت سے قبل کلام نہ کرے اور غلطی واضح ہو جانے پر اپنی رائے سے رجوع کر لے عامی کا امتحان یہ ہے کہ وہ دونوں فریقوں میں فرق کرنا سیکھے اور علماء کو نبی اور ان کی آرا کو ایمانیات نہ بنائے وہ دوسرے اہل علم کو بدنام کرنے کی مہم نہ چلائے علم روشنی ہے جو نظر آ جاتا ہے شرط یہ ہے کہ تعصبات کی اینک اتار کر دیکھا جائے یہ تو کیڑے ہیں یہ کئی برس پرانا واقعہ ہے میں اپنے بھائی کے دوست سے ملنے گیا جن کا ہمارے خاندان سے بہت گہرا تعلق تھا یہ ایک سادہ مزاج دیندار اور کاروباری شخصیت تھے اتفاق سے اس وقت کراچی کے سابقہ میئر عبدالستار افغانی مرحوم ان سے ملنے آئے ہوئے تھے ہمارے دوست مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بڑے جوش و جذبے سے میرا تعارف افغانی صاحب سے کرانے لگے اس تعارف کا ایک جملہ مجھے نہیں بھولتا جو اس طرح تھا یہ تو کیڑے ہیں یہ بظاہر ایک بڑے آدمی کے سامنے میری بے عزتی تھی مگر در حقیقت یہ میری تعریف تھی ہمارے دوست دراصل میرے علمی ذوق کو بیان کرنا چاہ رہے تھے اس کے لیے جو تعبیر انہوں نے اختیار کی وہ کتابی کیڑے کی تھی اور شدت جذبات میں اس تعبیر سے کتابی کا لفظ رہ گیا یوں جملہ یہ ادا ہوا کہ یہ تو کیڑے ہیں چنانچہ ان کی اس بات کا میں نے کوئی برا نہیں مانا اور افغانی صاحب بھی بغیر کسی وضاحت کے سمجھ گئے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ ان صاحب سے ہم واقف تھے جن لوگوں سے ہم واقف ہوتے ہیں ہم کبھی ان کے سرسری الفاظ ظاہری رویے اور کسی خاص واقعے سے ان کا تاثر نہیں لیتے بلکہ ان کی مجموعی شخصیت اور مثبت خصوصیات کی بنا پر ان کی باتوں اور کاموں کا مقصد متعین کرتے ہیں یہی مثبت کردار کی خوبی ہوتی ہے اس کے برعکس منفی کردار کا حامل شخص ایک شکاری کی طرح ان لوگوں کی طاق میں بھی لگا رہتا ہے جن کا اس سے برس ہا برس کا تعلق ہوتا ہے وہ ہر سیدھی بات میں بھی منفی پہلو تلاش کر لیتا ہے جہاں دو آرا قائم کی جا سکتی ہیں وہاں ہمیشہ منفی چیز دیکھتا ہے اور بالفرض کوئی یہ تو کیڑے ہیں جیسی بات سامنے آ جائے تو وہ پوری قوت سے سامنے والے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں پھر وہ تعلق خاطر کی ہر جہت کو کونے میں رکھ کر اپنا بدلہ چکاتا ہے اور یوں انسانی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں در حقیقت اجتماعی تعلقات کی بقا کا راز لوگوں سے حسن زن رکھنا اور مثبت بنیادوں پر معاملات کو دیکھنا ہے ورنہ دنیا کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہ سکتا سابقین اور بعد والے اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان اہل ایمان کے لیے کوئی قدورت نہ پیدا کیجیے گا اے ہمارے رب تو بہت رعف الرحیم ہے صورت الحشر آیت دس قرآن مجید کی یہ دعا اس تعلق کا بڑا خوبصورت بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کے درمیان مطلوب ہے خاص طور پر ان لوگوں کے حوالے سے جو ایمان کی سمت دوڑ لگا رہے ہوں اس دوڑ میں جو لوگ سبقت لے جاتے ہیں وہ بلا شبہ بڑے مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں جیسے نزول قرآن کے وقت مہاجرین اور انصار کا معاملہ تھا ابتدا ہی سے کسی خیر کی طرف متوجہ ہو جانا بڑے مرتبے کی بات ہوتی ہے جیسے جیسے دعوت پھیلتی ہے یہ سابقین اہل ایمان کسی نہ کسی پہلو سے نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں ایسے میں امکان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ایمان لانے والے ان قدیم الایمان لوگوں کو اپنا حریف سمجھ بیٹھیں وہ دیکھیں کہ وسائل پر بھی یہی لوگ قابض ہیں نام بھی ان کا ہی ہو رہا ہے خدمات بھی ان کی ہی سراہی جا رہی ہیں جس کے بعد وہ ان کی ساری جد و جہد قربانیوں اور اثار کو بھول کر منفی سوچ کا شکار ہو سکتے ہیں چنانچہ اسی سے بچانے کے لیے اہل ایمان کی یہ دعا ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کا حصہ بنا دی گئی یہ دعا بتاتی ہے کہ بعد میں آنے والے سابقین کے احتساب کے مقام پر کھڑے ہونے کے بجائے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں ان کی کوئی کوتاہی نظر آئے تو ان کے لیے بھی معافی کی درخواست کرتے ہیں اپنے دلوں کو عداوت کی آماج گاہ بنانے کے بجائے کینا قدورت سے بچاتے ہیں یہی لوگ بلا شبہ پیچھے ہونے کے باوجود میں سابقین کے ساتھ آ کھڑے ہوں گے نگاہ یار سلامت ہزار میخانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے چار ہزار برس پرانا ہے انہوں نے پورے مشرق وسطیٰ کے علاقے میں گھوم کر لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا مگر سوائے ان کی بیوی سارا اور بھتیجے لوت علیہ السلام کے ان پر کوئی ایمان نہیں لایا پیروکاروں کی تعداد کے لحاظ سے انسانی تاریخ میں کسی مشن کی اس سے بڑی ناکامی کی کوئی مثال نہیں ملتی چند مستثنیات کو چھوڑ کر باقی انبیاء اور رسول کے مشن بھی ایسی ہی ظاہری ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں انبیاء کے پاس یہ راستہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات بھڑکا کر ان کے تعصبات ابھار کر اور ان کی خواہشات کی پیروی کر کے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کریں اور مقبول لیڈر بن جائیں مگر وہ ایسا کبھی نہیں کرتے اس کی سب سے نمایاں مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے زمانے میں یہود رومیوں کے خلاف شدید نفرت کا شکار تھے سیاسی آزادی ان کا مشن تھا ظاہری اعمال ان کا اصل دین تھا آن جناب نے ان میں سے ایک چیز کو بھی سند جواز دینے سے انکار کر دیا اس رویے پر شدید تنقید کی یہاں تک کہ یہود آپ کی جان کے درپے ہو گئے سوال یہ ہے کہ حضرات انبیاء کیوں مقبولیت اور لیڈری کا یہ راستہ اختیار نہیں کرتے کیوں وہ لوگوں کی نفرت اور دشمنی کے کانٹے سمیٹتے رہتے ہیں اس کا سادہ ترین جواب یہ ہے کہ ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کا اصل مشن لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کرنا نہیں سچائی کی شمع روشن کرنا ہے ان کا مسئلہ مقبولیت نہیں ہدایت ہوتا ہے ہدایت لوگوں کے جذبات اور خواہشات کا نہیں اللہ کی مرضی کا نام ہے اس راستے پر چل کر لوگ نہیں ملتے تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ تو مل جاتا ہے جو لوگ میں توحید کے نشے سے سرشار ہوں ان کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند پیمانے نگاہ یار سلامت ہزار میخانے